الباب السادس والستون وثلاثمئة باب النهي عن صمت يوم إلى الليل کسی دن رات تک خاموش رہنے کی ممانعت کا بیان عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود بإسناد حسن قال الخطابي في تفسير هذا الحديث كان من نسك الجاهلية الصمات فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں اور کسی دن رات تک خاموش رہنے کی کوئی حیثیت نہیں اسے ابو داود نے حسن سند سے روایت کیا ہے امام خطابی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کی جاہلیت کی عبادات میں خاموش رہنا بھی تھا چنانچہ اسلام میں اس سے منع کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ خاموشی کی بجائے اللہ کا ذکر اور بھلائی کی بات کرو وعن بن حازم قال دخل من احمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم فقالوا حجت مصمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهليه فتكلمت رواه البخاري حضرت قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ احمس قبیلے کی ایک عورت کے پاس تشریف لائے جس کو زینب کہا جاتا تھا انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ بولتی نہیں آپ نے دریافت فرمایا اسے کیا ہے یہ گفتگو کیوں نہیں کرتی انہوں نے بتلایا اس نے خاموش رہنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے اس سے فرمایا بات چیت کر اس لیے کہ یہ خاموشی جائز نہیں یہ جاہلیت کا عمل ہے چنانچہ اس نے بولنا چالنا شروع کر دیا بخاری